فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو صف میں کھڑے بہت سے لوگ بھوک کی شدت کی وجہ سے گر پڑتے تھے یہ لوگ اصحاب صفہ تھے یہاں تک کہ آراب یعنی دیہاتی لوگ کہتے کہ یہ سب پاگل اور مجنون ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو ان کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے اگر تم لوگوں کو اللہ کے نزدیک اپنا مرتبہ معلوم ہو جائے تو تم اس سے کہیں زیادہ فقر و فاقہ اور حاجت کو پسند کرتے فضالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار تین سو اڑسٹھ یہ حدیث صحیح ہے